سیدہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اسرا کروایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اس کے بارے میں اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں جبکہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے حدیث نمبر دو سو پچہتر مسند احمد